موسا بن اقبا نے بیان کیا کہا میں نے ابو نظر سے سنا انہوں نے بصر بن سعید سے بیان کیا ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چٹائی سے گھیر کر ایک حجرہ بنا لیا اور رمضان کی راتوں میں اس کے اندر نماز پڑھنے لگے پھر اور لوگ بھی جمع ہو گئے تو ایک رات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آئی لوگوں نے سمجھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں اس لیے ان میں سے بعض کھنکھارنے لگے تاکہ آپ باہر تشریف لائیں پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے کام سے واقف ہوں جہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے اور اگر فرض کر دی جائے تو تم اسے قائم نہیں رکھ سکو گے بس اے لوگو اپنے گھروں میں یہ نماز پڑھو کیونکہ فرض نماز کے سوا انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو نوے